السلام علیکم خواتین و حضرات information system C S five zero seven lecture number eleven with Mujahid Shahi گزشتہ لیکچر میں ہم ڈسیشن سپورٹ سسٹم میں ماڈل ڈریون اور data driven D S S کے بارے میں بات کر رہے تھے اور بات رکی تھی آ کے کہ جی online analytical processing technique اور ڈیٹا مائننگ جو ہے وہ کیا چیز ہے تو آئیے آج کا لیکچر جو ہے وہی سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آن لائن اینالٹیکل پروسیسنگ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے بیسکلی جو online analytical processing OLAP جس کو کہا جاتا ہے وہ ریفر کرتی ہے کہ ایک سہولت کو جو آپ کو اویلیبل ہوتی ہے فار انٹر ایکٹیو کوشچنگ یا querying in the least possible time یعنی آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جی آج کے روز فلانے پروڈکٹ کے اندر کتنی سیل جو ہے وہ ہوئی ہے تو وہ منیمم ٹائم ریسپانس اس سوال کا کے جواب کا ہونا چاہیے کہ کتنی تیزی سے وہ اس پورے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر جو ڈیٹا رکھا ہوا ہے اس میں سے وہ انفارمیشن آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے دے دیتی مثال کے طور پہ آپ اگر ایک دکان کے اندر پندرہ مختلف قسم کے کاسمیٹک رینجز لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان پندرہ مختلف کاسمیٹک رینجز کے بارے میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پچھلے چھ مہینے کے اندر ان کے کون کون سے جو تھے ان کی سیل کا پیٹرن کیا تھا کتنی روز کی فروخت ہوتی رہی وہ رسپانس جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ اس ڈیٹا میں سے ایکسٹریکٹ کر کے اور ہمیں اس کا جواب یا اس کی رپورٹ جو ہے وہ ہمیں اویلیبل کر دے یہ چیز جو ہے یہ اولا ایپ میں آتی ہے اولا ایپ کے اندر یہ انفارمیشن جس وقت آ گئی کہ جی in the minimum time then what happens کہ جی ہم اسی انفارمیشن کو استعمال کر کے فیوچر کے اندر پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی اگر فیوچر میں بھی یہی ٹرینڈ رہے تو پھر کیا سچویشن ہماری سیلز کی ہوگی یا ہمیں کچھ اور تدبیر کرنی تو یہ چیز جو ہے اس کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ بھی ہم اس ڈیٹا کے اندر گھس رہے ہیں اور ڈرل ڈاؤن کر رہے ہیں اور اس میں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں ڈیٹا تو پھر ڈیٹا مائننگ کیا چیز اور اس میں اور اول ایپ میں کیا فرق تو آئیے اب ڈیٹا مائننگ کو دیکھتے ڈیٹا مائننگ کو knowledge discovery in databases بھی کہا جاتا ہے لیکن آسان ترین اس کا سلسلہ جو ہے کہ جی it is the processing of the data warehouse وہ جو تمام ڈیٹا موجود ہے اس تمام ڈیٹے کی پروسیسنگ کو ڈیٹا مائننگ کہا جاتا ہے سرچز اس ڈیٹے کے اندر ڈیفائنڈ پیرامیٹرس جو کہ آپ ڈیفائن کریں گے اس حوالے سے وہ پیٹرنز جو ہے یا وہ ایک طریقے کے جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا آبجیکٹو کیا ہے آبجیکٹو ٹو انکور اور discover patterns and relationships contained within the business activity and history and predict future behaviour اب یہ چیز جو ہے یہ خاص طور پہ ان پرٹیکولر جہاں پہ volumes of data lines of product lines of raw materials جو آپ استعمال کر رہے ہیں جس کے آپ کے پاس بہت سارے سورسز آف بائنگ ہو سکتے ہیں ان سے آپ جس وقت اس کو ریلیٹ کرنا چاہے کہ جی جو آپ خرید رہے ہیں وہ جو خرید رہے ہیں اور جو آپ جس قیمت پہ خرید رہے ہیں اور جو آپ کو فیسلٹیز اس سپلائر نے آپ کو دی ہیں وہ اگر آپ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں دسویں پچاسویں سپلائر سے آپ وہ جس کی انفارمیشن آپ کے پاس شاید اویلیبل ہو اس سے آپ جس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر بھا سے ہم لیتے تو پھر ہماری سچویشن کیا بنتی تو یہ چیز جو ہے یہ اس کے ذریعے ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جو آپ کے خریدار ہیں ان کے بارے میں اگر آپ انفارمیشن رکھ رہے ہیں یا آپ یہ انفارمیشن رکھ رہے ہیں کہ جی آپ کے کسٹمرز جو ہیں وہ آپ کو روز کی مثال کے طور پہ ٹیلی فون کمپنی کی مثال لے لیتے ہیں کہ کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں اور کس علاقے سے آتی ہیں اور کس پرٹیکولر اسٹریٹ سے آتی ہیں کہ وہاں پہ کوئی ٹیلی فون کا نظام جو ہے وہ اتنا شاید خراب ہے کہ وہاں کے ٹیلی فون ہی نہیں ٹھیک ہوتے یہ کس کون کسٹمرز ہیں جو ہمیں کتنی دفعہ مہینے کے اندر ایک ہی کسٹمر جو ہے یا ایک ہی کلائنٹ جو ہے وہ کتنی مرتبہ ہمیں کمپلینٹ کر رہا ہے ہمارے ہمارے پاس اس کمپلینٹ کو ہم کتنے عرصے کے اندر سیٹل کر دیتے ہیں یہ ہم ساری انفارمیشن اگر سٹور کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے تو ریلیشن شپ بن جاتی ہے کہ یا تو اس پورے علاقے میں جو کمیونیکیشن کا جال بچھا ہوا ہے جو تارے ہم نے لگائی ہوئی ہیں وہ ختم فرسودہ ہے خراب حالت میں ہے یا جو اس کی جو ایکسچینج بورڈ ایکسچینج ہے وہ خراب حالت میں ہے اس میں اپڈیٹنگ کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے یا جو کمپلینٹس ہیں کیا وہ وقت میں ایڈریس ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں کیوں یہ ریگولیرٹی سے یہ پیٹرن بن رہا ہے اس کی تدبیر کی جا سکتی ہے ہمارا ریسپانس ٹائم کیونکہ ہماری ایفیشنسی ہماری قابلیت کارکردگی اس چیز سے طے ہونی ہے کہ جو کمپلینٹس ہماری آ رہی ہیں ان میں کمی واقع ہو ہمارے کسٹمرز کو بر وقت اور بہت جلد ود ان ان آورز کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے اس ساری چیز کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے یہ اب مینجمنٹ کے ڈسیشن میکنگ کا ایشوز آ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو کسٹمرز دکان میں آ رہے ہیں اسٹور میں آ رہے ہیں ہم سے جو مال خرید رہے ہیں وہ کس قسم کے مال خرید رہے ہیں ہم جو چیزیں بیچ رہے ہیں اپنے شاپ میں سے اپنے ٹریڈنگ جن چیزوں میں کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے کس قسم کے کسٹمر ہمارے پاس ہیں انسٹیٹیوشنل ہے انڈیویجلس ہیں وہ انڈیویجلس میں بھی کیا پیٹرن بنتا ہے ان کا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر ہمارے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر موجود ہیں تو اس ڈیٹا ویئر ہاؤس سے یہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی جا سکتی ہے ابھی جیسے میں نے پہلے ایک ایگزامپل دیا کہ جی ایک سٹور کے اندر ہم پندرہ مختلف کاسمیٹک رینجز آئٹمس کی کاسمیٹک uh, پروڈکٹس کی رینجز رکھے ہوئے وہ ہم بیچتے ہیں اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے ہم نے ایک طرف تو یہ پتا کر لیا کہ جی کون کون سے آئٹمس ان پروڈکٹ رینجز کے اندر جو ہے وہ بک رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ کون سے ہمارے کسٹمرز ہیں ہائی اسپینڈنگ ہیں جو پوری رینج خرید رہے ہیں یا جو بار بار آ کے اسی پرٹیکولر رینج آف پروڈکٹس کے اندر پرچیزنگ کرتے ہیں اور اس میں خاطر خواہ قسم کی پرچیزنگ کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ان کسٹمرز کا ہمیں پتہ چلے اور وہ اگر ان کا ہم نے ڈیٹا بیس رکھا ہے کہ جی یہ کون لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں تو ہم ان کے ساتھ مختلف طریقے سے مختلف ان کو آفرز دے سکتے ہیں ان کو ڈسکاؤنٹس دے سکتے ہیں ان کو پرولیجز دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے پرولیجڈ کسٹمرز بن جاتے ہیں اور ان کے لیے فیسلٹیز مہیا کرنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کے لیے بہتر اسی طریقے سے جہاں پہ بائنگ کی بات آتی ہے تو بائنگ میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں کہ کون سا وینڈر جو ہے وہ مجھ کو زیادہ بہتر ٹرمز کنڈیشنز وغیرہ جو ہے وہ آفر کر رہا ہے اور سہولت دے رہا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پرچیسنگ کی بات کروں یا جو بھی کچھ کروں تو یہ جو آپ کا ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس میں سے سرچ کر کے آپ نے ریلیشن شپس آپ اسٹیبلش کر رہے ان ریلیشن شپس کی بنیاد پر آپ آئندہ کی سیلز کو کے پیٹرنز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جی اگر ان لوگوں کے لیے ہم اس قسم کی سہولت پیدا کر دیں تو پھر کیا یہ ہمارے اسٹور میں یا ہمارے پروڈکٹس کی زیادہ بائنگ کریں گے یا نہیں کریں گے پیکجنگ ہم مختلف کر دیتے ہیں ہم اس کی جو سائز ہے جس جس جس جو پیکج کا سائز ہے اس میں چینج لے آتے ہیں اس کی کلرنگ میں چینج لے آتے ہیں اس کے ڈیزائن میں چینج لے آتے ہیں بہت ساری چیزیں اور پھر سب سے بڑی بات آج کے زمانے میں جہاں پہ کہ سروس کی بات ہوتی ہے کہ how quickly is the service provided to the customer وہ ایک بہت اسینشیل چیز یہ تمام ڈیٹا بیسز جو ہے اور ان کی آپس میں ریلیشن شپ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بن جاتی ہے in terms of customer relation management سن کی کتنی جلدی سیٹل ہو رہی ہے اسپینڈنگ ہیبٹس کیا ہے کیسے ہیں کتنا پیسہ کتنا وقت وہ صرف کرتے ہیں اس پرٹیکولر جگہ میں ہمارے پروڈکٹس کے لیے باری باری بار بار وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج کی بزنس کے لیے بہت اسینشیل ہو گئی اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم جو ڈیٹا بیسز ہم نے رکھے ہوئے وہ اس قابل ہو کہ اس میں یہ انفارمیشن سٹور ہو اور اس میں سے ایکسٹریکٹ کی جا سکے انفارمیشن اور ڈرل ڈاؤن کر کے ہم ان کے تمام یہ مختلف جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری to find out what the existing situation is and what may be the future behaviour وہ ڈٹرمن کر سکتے تو یہ بات جو ہوئی یہ ڈیٹا مائننگ اور آن لائن اینالیٹیکل پروسیسنگ کے حوالے سے ہوئی اب ذرا آگے چلے ڈیٹا مائننگ کے اندر تین چار جو ہے وہ آپ نے اسٹیپس رکھے exploration includes data preparation which may involve cleaning the data and data transformation selecting subset of record یعنی آپ پہلے کہ جی مجھے اس قسم کا ڈیٹا چاہیے اور اس قسم کا ڈیٹا جو ہے ٹوٹل ویئر ہاؤس کے اندر سے سلیکٹ کر کے مجھے آپ نکال کر کے علیحدہ سے رکھ دیجئے پہلی بات تو یہ ہوگی اس کے بعد second step model building and validation scenario building کی بات آ گئی اس کے اندر مختلف scenarios according to different parameters which are defined by yourself to produce certain goals اور to give you the pattern as it emerges دونوں کنڈیشنز کے اندر وہ آپ وہ جو آپ نے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا اس کو استعمال کرتے ہوئے ان پیرامیٹرز کے حوالے سے جو آپ نے اب سیناریو بلڈنگ کے اندر استعمال کرنے ہیں وہ اپلائی کرتے ہوئے آپ نے پکچر ایک بنانی شروع کی یا سین بلڈنگ شروع کی اور پھر اس کے بعد ڈپلائمنٹ ماڈل یا سیناریو جو آپ کو سب سے وہ جو مختلف سیناریوز آپ کے سامنے آئے مختلف ماڈلز آپ کے سامنے آئے اس میں سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی بہترین سیناریو یا بہترین ماڈل جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کیا اور اس پہ جو ہے آپ بیس کر کے اپنا پرڈکشنز کرتے ہیں آپ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز جو ہیں ان کو آپ پروجیکٹ کرتے ہیں یا ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ جی اچ... اب اس حوالے سے یہ ڈیٹا آ گیا یہ پیرامیٹرز تھے یہ سب چیز آ گئی اب اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیے کہ آئندہ جو ہے وہ کیا سچویشن بنے گی تو وہ سچویشن بھی فور کاسٹنگ کے حوالے سے وہ فور کاسٹ کیا جا سکتی اب بات کرتے ہیں ہم ماڈلس یا سیناریوز جو ڈسیشن سپورٹ سسٹم اب جو ہے گاڑی ہے ایک موجد ہے انوینٹر ہے وہ ایک ڈیزائن بنا رہا ہے مختلف ڈیزائنز بناتا ہے گاڑی کے اس کے انٹیریئر کے اس کے ایکسٹیریئر کے مختلف ڈیزائنس وہ بھی ڈیسیشن سپورٹ سسٹم کے اندر وہ سارے ڈیزائنز جو ہیں ان سب ڈیزائنز نے آنا ہے تو یہ جو کانسیپٹ ہے سیناریو بلڈنگ کا مختلف wind velocity shape style screen کہاں پہ ہونی چاہیے سامنے کی باڈی کتنی لمبی ہونی چاہیے پیچھے کتنی چوڑی چھوٹی جو ریئر ہے اس کا کار کا وہ کم ہونا چاہیے لمبا ہونا چاہیے ڈگی کتنی بڑی ہونی چاہیے اگر یہ اسٹرکچر بن جاتا ہے تو پھر گاڑی کیسے لگے گی اس کی رفتار پہ اور ونڈ ویلوسٹی کے حساب سے کیا اس پہ اثر پڑے گا وغیرہ وغیرہ یہ ڈیزائننگ کی باتیں ہیں مختلف ڈیزائن بن گئے اسی کو ہم ماڈل بلڈنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا پروڈکٹ لے کے آئیں یا ایسی ایک سچویشن لے کے آئے جس سے کہ ہمارے جو ایشوز ہیں یا ہم جو ڈسیشن کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ڈسیشن جو ہے وہ مختلف آلٹرنیٹیوز میں سے چوز کر کے وہ ہم ڈسیشن جو ہے اپنے ایگزٹنگ جو پرابلم ہے یا جو ہمارا گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکے سو ماڈلس جو ہیں یا سیناریوز جو ہیں وہ فزیکل بھی ہو سکتے ہیں وہ نیریٹو بھی ہو سکتے ہیں وہ گرافک بھی ہو سکتے ہیں وہ میتھمیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں مختلف قسم کی چیزیں بن سکتی ہیں اب یہ فزیکل ماڈلس کیا ہوتے ہیں فزیکل ماڈلس اسکیل ماڈلس ہیں مثال کے طور پہ شاپنگ سینٹر کے گاڑیوں کے پروٹوٹائپس ڈیزائن سو آرکیٹیکٹس آپ کے پاس ہم جاتے ہیں ہم کہتے جی ہمیں گھر کا ڈیزائن بنا دیں وہ مختلف قسم کے ڈیزائن آپ کو بنا کر کے دیتے ہیں آپ کی ضروریات کو سمجھتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے جی آپ نے کیسے پلیسمنٹ بیڈ رومس کی کرنی ہے آپ کا جو اس کا گھر کا گھر جو دیکھا جائے گا اس کی آؤٹ لک کیسی چاہیے اس کے فساڈ کیسے چاہیے وہ سب چیزیں پوچھتے ہیں اس کے بعد مختلف قسم کے ڈیزائن بنا کر کے آپ کو دیتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب تھری ڈائمینشنل ریپرزینٹیشن کہلاتی ہے کہ جی ہم نے فیکٹری کی لے آؤٹ کرنی پلانٹ کدھر ہونا چاہیے ریسیونگ جہاں پہ ان پٹس را مٹیریل ہے وہ را مٹیریل کہاں پہ آنا چاہیے وہاں سے کتنی جلدی وہ فیکٹری فلور پہ جا سکتا ہے اگر ہم وہ ویئر ہاؤس یا گو ڈاؤن یا ڈپو یا اسٹور جو ہے وہ فیکٹری جہاں پہ مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں سے تین میل کے فاصلے پہ دو میل کے فاصلے پہ دو کلو میٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں تو پندرہ منٹ تو اس میں ضائع ہو جاتے ہیں کہ جی وہاں سے وہاں تک آنے کے لیے کوئی کنویئر بیلٹ سسٹم تو نہیں ہے کہ جی وہ سارا کنویئر بیلٹ کے اوپر چلی آ رہا ہے سامان ویئر ہاؤس سے وہاں پہ لوڈ کریں گے ان لوڈ کریں گے پھر یہاں پہ لوڈ کریں گے ان لوڈ کریں گے اندر لائیں گے یہاں سے اٹھائیں گے یہاں سے لے کے جائیں گے فیکٹری کے اندر مشینیں کس طریقے سے پروسیس ایک حساب سے چلتا ہے اس پروسیس میں کیا کوئی خاص ریکوائرمنٹس ہیں نہیں ہے مینیجر کہاں بیٹھیں گے سپروائزر کہاں ہوگا فورمین کا کدھر ہوگا لے آؤٹ پوری مشینری کا کیسے ہوگا یہ تمام چیزیں مختلف سچویشنز بنتی ہیں مختلف سیناریوز بنائے جاتے ہیں مختلف ماڈلز بنائے جاتے ہیں اور پھر اس میں سے سلیکشن کی جاتی ہے جو کہ آپ کے لیے سب سے آپ کے پیرامیٹرز آپ کی نیڈز آپ کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے مارکیٹ کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے بہت دفعہ آٹو کی جب ہم بات کرتے تو مارکیٹ کی بھی ایک نالج آتی ہے کہ مارکیٹ میں جو کسٹمر ہے اس قسم کی گاڑیوں کا یا ایک نیا ماڈل کوئی لانا چاہتے ہیں ہم وہ نیا ماڈل ہم کس پرٹیکولر مارکیٹ کے لیے ہم بنا رہے ہیں کیا وہ بہت امیر لوگوں کے لیے گاڑی بننی ہے وہ کیا سپورٹ کس سپورٹی ٹائپ آف گاڑی بننی ہے وہ ہم نے کس پرائس رینج میں گاڑی لانی اس کی شکل کیا ہوگی اس کا مارکیٹ والے مارکیٹ میں جو کسٹمر ہے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے یا ہمیں فیملی کار چاہیے یا ہمیں ایک ایسی گاڑی چاہیے جو کہ شہر کی ٹریفک کنجسشن کو مد نظر رکھ کے بنائی جائے تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ سوچی جاتی ہیں اور ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈسیشن کو افیکٹ کرتے ہیں ایک بیسک چیز کو شروع کرنے کے لیے سویٹر گھر میں بولا جاتا ہے مختلف ڈیزائن دیکھے جاتے ہیں مختلف رنگ دیکھے جاتے ہیں گلے کا نقشہ دیکھا جاتا ہے کہ گلا گول بننا ہے وی بننا ہے ہائی نیک بننا ہے کیسا نیک بننا ہے اون کون سی استعمال ہونی کیا ہو مختلف چیزوں مختلف فیکٹرز جو ہیں اس کو افیکٹ کرتے ہیں ڈسیشن پھر لیا جاتا تو فزیکل ماڈلس جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے تھری ڈائمینشنل ریپرزینٹیشن جو ہے وہ فزیکل ماڈلس ہے اور یہ ہم کمپیوٹر پہ بنا سکتے ہیں اب اس سے آگے نیریٹو ماڈلس نیریٹو ماڈل کیا ہوگا نیریٹو ماڈل جو ڈائریکٹوس جاری کیے جاتے ہیں وہ نیریٹو ماڈلس ہیں کہ جی دفتر صبح نو بجے کھلے گا اور شام کو چھ بجے بند ہوگا لنچ کے لیے اتنے وقت سے اتنے وقت تک چھٹی ہوگی وغیرہ وغیرہ ریٹن ڈسکرپشن یا اسپوکن یا ان دونوں کا امتزاج سی ڈی کے اوپر رکھ لیں آپ ڈیمو کسی کو دینا چاہتے ہیں آپ ڈیمونسٹریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں کوئی اپنے پروفیشن کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں آپ اپنے پروڈکٹ رینٹ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں اس میں آپ نے وائس اوور بھی کیا ہے اس میں آپ نے لکھت بھی ہے اس میں ڈالی ہوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ نے ایک چیز ماڈل بنایا مختلف ماڈل بنائے اس میں سے جو سب سے اٹریکٹو آپ کو نظر آیا آپ نے اشتہار دینا ہے ایڈورٹیزمنٹ دینی ہے ایڈورٹیزمنٹ کے مختلف قسم کی ایڈورٹیزمنٹ کہ جی اس کا لے آؤٹ کیا ہونا چاہیے اس میں کتنا ریٹرن ہونا چاہیے کتنی اس میں فوٹو ہونی چاہیے رنگ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے مختلف قسم کے ڈیزائنز آپ کے سامنے آئیں گے کہ اس میں سے آپ سلیکشن کریں ٹیلی ویژن پہ اگر دینا اشتہار اس کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہے اخبار میں دینا ہے اس کے لیے کچھ اور ہے ریکوائرمنٹس ہیں میل آؤٹ کرنا ہے اس کے لیے کوئی اور ریکوائرمنٹس کیٹلاگز بنا کر کے بھیجنی ہے اس کے لیے اور ریکوائرمنٹس ہے تو یہ تمام جو ہے یہ مختلف قسم کے نیریٹو ماڈلس اس کے بعد بات آتی ہے گرافک ماڈلس کی کہ pictorial representation whether through graphs مختلف قسم کے گرافس آپ نے سیلز جو آئٹم وائز جو ہے اپنے پروڈکٹس جو ہیں ان کی سیل پروڈکشن لیبر کی attendance records whatever information you want to present it in graphical form اور ان اے پکٹوریل فارم تو وہ گرافک ماڈل آ جائے گا کہ جی سیلز ہماری پچھلے چھ مہینے کے اندر وہ آپ بار ڈایاگرامز بنا دیں آپ کی ٹوٹل سیلز کا پائی چارٹ بنا دیں آپ نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے اس میں جتنی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کے لیے ٹائم کیا ہوگا کتنا کتنا وقت لے گا ٹوٹل پروجیکٹ کا ٹائم کیا ہوگا گینٹ چارٹ بنا دیں تو یہ مختلف قسم کے اگین سیناریوز آپ بناتے ہیں گرافکلی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں مختلف طریقے سے کہ جی سمر کے مہینے میں ان پروڈکٹس کی سیل کیا آتی ونٹر کے مہینے میں سیلز کیا آتی باقی آپ چار مہینے چھوڑ دیں آپ چھ مہینے چھوڑ دیں تو وہ ایک کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک ڈیزائن کرنے کے لیے کچھ ڈسیشن لینے کے لیے سلیکشن کرنے کے لیے آپ اس کو گرافکلی پرزینٹ کرتے ہیں اس کے بعد میتھمیٹیکل ماڈل فارمولاز ان کے آپس میں ریلیشن شپ یہ اب چیزیں جو ہیں یہ عام ہم جو کاروباری سلسلہ ہے ہمارا یا بزنس کے حوالے سے یہ چیزیں ذرا اس سے باہر جاتی لیکن فارمولاز انالیسس کے اندر چاہے وہ فائنینشیل انالسس ہے چاہے وہ فور کاسٹنگ کے لیے ہے چاہے وہ کسی چیز کے لیے ہے وہ فارمولاز ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں فارمولاز میں چینج آ سکتی ہے فارمولاز بہت سارے پیرامیٹرز کے حوالے سے بنایا جا سکتا ہے ریلیشن شپس اس میں فارمولا کے ذریعے وہ ریلیشن شپس آپ اسٹیبلش کرتے ہیں اور ان ریلیشن شپس کو پھر آپ جو ہے وہ کیلکولیٹ استعمال کرتے ہو in that particular scenario to build a situation اور to give you defined result mathematical models اس میں اگر کہیں کسی ایسی سچویشن ہے کہ جی جہاں پہ وقت جو ہے کہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے کسی قسم کا اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اگر ہم مثال کے طور پہ ایک کام جو ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ دس گھنٹے میں کرتا ہے یا آٹھ گھنٹے میں وہ پانچ سو چالیس پروڈکٹس بناتا ہے اگر ہم وہی کام دو آدمیوں سے کرائیں دو انڈیویجول سے کرائیں تو پھر وہ ٹوٹل ٹائم ریکوائرمنٹ اور جو آؤٹ پٹ ریسیو ہوگی یا اچیو ہوگی اس پہ کیا اثر پڑے گا degree of certainty the chance of the the certainty of an event کہ جی پاسبلٹی کیا ہے کہ جی یہ اگر ہم پرائس جو ہے وہ پانچ فیصد کم کر دیتے ہیں تو ہماری سیل پہ پاسبل افیکٹ اس کا انکریز ان سیل کیا ہو سکتی اور کس حد تک ہو سکتی level of optimization perfection in solution that can be achieved یعنی کس ہم کہاں تک میکسم میکسیمم ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں پرائس اگر ہم نے کم کرنی ہے ہم کس حد تک کم کر سکتے ہیں کہ ہمیں نقصان نہ ہو ہمیں نفع ہو لیکن کم ہو اور لیکن ہماری ٹرن اوور ہماری سیل ہماری جو بھی چیز ہے وہ اس میں میکسیمائزیشن آپٹمائزیشن اچیو ہو کتنے ورک فورس ہم ایک ٹیم میں شامل کر دیں کہ وہ اگر مل کر کے یہ کام کرے تو total time that they take to produce forty fifty five hundred products in one hour وہ ہم کس طرح انکریز کر سکتے ہیں کیا ہمیں لائنز آف پروڈکشن جو ہے ان میں اضافہ کرنا پڑے گا کیا ہمیں نمبر آف مشینس میں اضافہ کرنا پڑے گا in order to increase the manpower involved undertaking that activity یا اس ایک ایکٹیویٹی کے مختلف حصے بنا کر کے جو ہے وہ اگر ہم ان کو مختلف حصے بنا دیں اور ایک کنویئر بیلٹ سسٹم کے طور پہ وہ پروڈکشن شروع ہو جائے تو کیا اس سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہماری بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی تو یہ مختلف سچویشنز سیناریوز جو ہے یہ ہمیں بلڈ اپ ہم کرتے ہیں اور ان کو بلڈ اپ کر کے آبجیکٹو وہی ہے کہ ہمیں بہتر ڈسیشن لینے کے لیے ہمارے پاس مختلف آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے اب آج کے زمانے کے اندر ڈسیشن سپورٹ سسٹم کو ہم اگر ریلیٹ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپلائی چین مینجمنٹ اور کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ دو بہت اہم چیزیں ہو جاتی ہیں آج جو بھی کوئی کام ہے چاہے آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں چاہے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں مینوفیکچر کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کو ٹائم کے حوالے سے وہ کام جو ہے وقت میں کم سے کم وقت میں کر کے دینا ہے اب اس کو کرنے کے لیے وہ زمانہ گیا کہ جی اچھا ایک بندہ دوڑا دو یار وہ اس کے پیچھے کہ اس نے وہ دھاگا جو ہے وہ اس کو رنگ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اب وہ اس کو بھیج دو کہ اس نے دھاگا خریدا بھی ہے کہ نہیں خریدا ہے اگر نہیں خریدا ہے تو اس کو خرید کے دے دو بھائی ہمارے پاس وقت گزرتا جا رہا ہے مال خرید کے اس کو دے دو چیز یہ ہے کہ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے بائر کو کمٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میں ایک مہینے کے اندر تمہیں یہ کام کر کے دوں گا تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے ڈاؤن دا لائن جتنے ریسورسز مجھ کو چاہیے وہ تمام ریسورسز پہ میری کنٹرول میری نظر ہونی چاہیے ان کے لیے میں ڈسیشنز اپنے دفتر میں مجھے ان کے دفتر میں جا کے نہ پڑے ان کی جگہ پہ نہ جانا پڑے میں اپنے دفتر میں بیٹھ کے دیکھوں کہ ٹریک کر سکوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اگر نہیں کر رہے تو ان کو فوری طور پہ وہ سپورٹ مہیا کروں which will enable them to complete their particular job on time which will help me to complete my delivery on time میں نے اگر پروڈکٹس بنائے ہیں تو مجھے یہ پتا ہونا اور میں نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو میں نے کمٹ کیا ہے کہ فلاں تاریخ تک میں آپ کو مال شپ کر دوں گا اب میرے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کون سے سمندری جہاز جو ہے وہ کس دن کراچی شہر سے اس ملک جائیں گے جہاں پہ میں اپنا مال بیچنا بھیجنا چاہتا ہوں میں نے اس جہاز پہ چڑھانے کے لیے میرے پاس کتنے دن چاہیے مجھے میں نے یہاں سے لاہور سے اسلام آباد سے فیصلہ آباد سے میں نے مال جو ہے وہ کراچی پہنچانا ہے اس کی ٹریکنگ ساری اور یہ سب کام تبھی ہو سکتا ہے کہ میں supply chain management right down to وہ شخص جو میرے لیے ایک مشین کے لیے میری مشین کے لیے اسپیئر پارٹ سپلائی کرتا ہے اس تک مجھے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ جی وہ مجھے کب کس وقت فوری طور پہ یا کتنے دنوں کے اندر اسپیئر پارٹ سپلائی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کریٹیکل ہے اگر میری مشین بند ہو گئی تو میری سپلائی میری پروڈکشن سب چیز میں ڈیلے آ جائے گی لہذا اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ میں اس پوری چین میں چین پہ نظر رکھوں اور اس کو دیکھ سکوں سپلائی چین مینجمنٹ اس کے اندر decision support system becomes very vital اسی طریقے سے customer relationship management becomes extremely important اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جی اس کی اہمیت کیا ہے سروس انڈسٹری کے اندر چاہے وہ ٹیلی فون ہو وہ گیس ہو وہ پانی ہو وہ میں ایز این اکاؤنٹنٹ کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہوں ایز اے لوئر میں پرووائڈ کر رہا ہوں کوئی بھی کر رہا ہوں کہ جی میں کمپیوٹر بیچ رہا ہوں میرے پاس جو ہے میرے کسٹمر کے بارے میں اپنے کسٹمر کے بارے میں میرے پاس کیا انفارمیشن ہے میرا کسٹمر کیا چاہتا ہے میرا کسٹمر جو ہے اس کی کمپلینٹ جو ہے وہ میرے پاس کتنی مرتبہ مہینے میں آتی ہے اگر میرے پاس کمپلینٹ نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی کیا یہ وجہ ہے کہ جی سب حالات صحیح ہیں یا یہ وجہ ہے کہ جی میں یعنی نے ایسا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جس سے کسٹمر کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے پانی نہیں آتا تو نہ آئے وہاں پہ کون جا کے اپنا وقت ضائع کرے یہ ٹیلی فون صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نہ ہو ہم کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتے اور پاکستان کے اندر تو یہی ہم نے دیکھا کہ جو ٹیلی فون کی کمپنیاں کمپنی تھی وہ سروس نہیں پرووائڈ کرتی تھی جس دن آپ نے ان کو موقع دیا کہ جی موبائل ٹیلی فون شروع ہو جائے آج موبائل ٹیلی فونس کے کسٹمر جو ہیں وہ لینڈ لائن کے نمبروں سے تحاشا زیادہ ہے کیوں کہ ان کو وہاں پہ سروس ملتی ہے لینڈ لائن پہ آج بھی آپ کو سروس نہیں ملتی اور وہ ایک جو منوپلی تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے کسٹمر کو کبھی اہمیت نہیں دی آج کے زمانے میں کسٹمر کی اہمیت بے تحاشا ہے ڈی ایس ایس جو ہے وہ جو ریلیشن شپس ہیں between customer habits customer spending customer complaints etcetera ان ساروں کو تجزیہ کرنے کے لیے تجزیہ کر کے اور آپ کے سامنے ڈسیشنز لینے کے لیے وہ مواد سامنے لا سکتا ہے جو شاید پہلے ایزیلی اویلیبل یا ایکسیسیبل نہیں تھا ڈی ایس ایس کی ہم نے بات کی اب ایک نئی اصطلاح ہے اور وہ ہے گروپ ڈی ایس ایس اب گروپ ڈی ایس ایس کا مطلب کیا ہے گروپ کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کے ادارے میں جو کی پرسنل ہے چاہے وہ بورڈ کے ہے چاہے وہ ڈپارٹمنٹل ہیڈز ہیں وہ جو ہے گروپ ڈسیشن ایک لیا جانا ہے لہذا اب آپ کمپیوٹر کے تھرو یا نیٹ ورکنگ کے تھرو کمپیوٹر نیٹورک کے تھرو جو ہے وہ آپ ڈسیشنس اکٹھے لے سکیں الیکٹرانک میٹنگ سسٹم یہ ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے جو کہ گروپ ڈسیشنس کو فیسلٹیٹ کرتا ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک پچھلے لیکچر کے اندر کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ان تمام لوگوں سے ان سب کو فزیکلی اٹھ کے اپنے دفتر میں سے کانفرنس روم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر فیکٹریاں شہر میں ملک میں بکھری ہوئی ہیں سیلز والے مختلف شہر کے ملک کے حصوں میں بیٹھے ہیں تو انہیں سب کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے آ کے جب تک حاضر فزیکلی نہ ہو اس وقت تک میٹنگ نہیں ہو سکتی اور ڈسیشن ارائیو نہیں ہو سکتا وہی پروپوزیشن جو آپ جس پہ آپ یا سیناریوز جس پہ آپ ڈسیشن لینا چاہتے ہیں یا جس جن کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو الیکٹرانکلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں الیکٹرانکلی وہ اپنے اپنی آرا سے جو ہے وہ ایک سینٹرل کوآڈینیشن پوائنٹ پہ وہ اپنی آرا بھیج سکتے ہیں اور ان آرا کی بیسس کے اوپر آپ پھر ڈسیشن فائنل جو ہے وہ لے لیتے ہیں یہ وہی چیز ہے کہ جی جیسے انٹرنیٹ پہ آپ چیٹنگ کرتے ہیں چیٹنگ ریسٹرکٹیڈ بھی ہے ان بھی ہے آپ صرف ان لوگوں کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ساری دنیا کو اس چیٹ روم میں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہر شخص اپنے اپنے گھر بیٹھا ہے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ پروگرام بن رہا ہے یا فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں وقت پہ ہم ملیں گے کسی کو ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی آمنے سامنے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس ڈسیشن پہ ارائیو ایڈ کرنے کے لیے کہ جی ہم نے کیا کرنا سو so, یہ سہولت جو ہے یہ بھی موجود ہے اور گروپ ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ آپ کی کیپبلٹیز کے اندر آپ کی جو آرگنائزیشنل ابلٹی یا کیپبلٹی جو ہے اس میں اضافہ کرتی ہے پارٹیسپیشن جو ہے آپ کے کی امپلائیز کی ان کی ڈسیشنس وہ آپ اس طریقے سے without removing them from the scene of the work آپ اس کو جو ہے وہ انشور uh, کر لیتے ہو and once you have them participating in the decision making process look at the management how they look at the works how they reckon satisfaction کتنی ان کو ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اور ایک ڈسیشن مختلف لیولز کے لوگوں سے آپ کو وہ انفارمیشن مل کر کے وہ ڈسیشن جو آپ پھر لیں گے وہ آپ بہتر لیں گے اور ٹائم فیکٹر اس پہ پابندی آ سکتی ہے کہ ود ان دس ٹائم جس نے جو کچھ کہنا ہے اس چیز پہ وہ کہہ دے تاکہ ہم ڈسیشن لے سکیں تو efficiency in decision decision making capability of decision making through involvement of key personnel without having affected affected the working اور removing them from the workplace یہ پاسبلٹیز جو ہے یہ آ جاتی ہے group decision support system decision support system کی گفتگو اس کے ساتھ اب کمپلیٹ ہوتی ہے اب ہم ایک اور سسٹم جو نالج بیسڈ سسٹم ہے یا نالج سسٹم ہے اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو کر لیں نالج مینجمنٹ ہوتی کیا ہے it is the set of processes in an organisation to create gather, store maintain and apply the organisation knowledge is called knowledge management کیا مطلب وہ تمام انفارمیشن جو ہے جو ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے جتنی انفارمیشن جتنی نالج آپ اکٹھی کر سکتے ہیں اور اس نالج کو پھر صحیح طریقے سے آپ کو استعمال کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہیں یا سسٹمز ہیں ان کو نالج بیسڈ یا انٹیلیجنٹ سسٹمز کہا جاتا اب یہ ایم آئی ایس سے کیسے فرق ہو گیا ڈی ایس ایس سے کیسے فرق ہو گیا ٹی پی ایس سے کیسے فرق ہو گیا چیز یہ ہے کہ جی ایک آرگنائزیشن کے اندر ڈیٹا بہت ساری قسم کا ہوتا ہے ڈیٹا ٹرانزیکشن سے ریلیٹ کرتا ہے ٹرانزیکشن ہر قسم کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے لیکن بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ٹرانزیکشن ٹرانزیکشنل نہیں ہوتی نیچر میں لیکن آپ کے ادارے کے بارے میں وہ انفارمیشن یا مثال کے طور پہ پلانٹ اینڈ مشینری ہے پلانٹ اینڈ مشینری کے حوالے سے کب خریدی گئی تھی کب پرچیز کی گئی تھی اس کے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا حالات کیا ہیں اس کے شیڈیولز کیا ہیں اس پہ کاسٹ کتنی آ رہی ہے اس کو ریپلیسمنٹ کے اس کے حوالے سے اس کی کتنے رننگ آورز ہو چکے ہیں یہ تمام انفارمیشن جو ہے ایک پلانٹ پلانٹ کے بارے میں آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے اب اس سارے کو اکٹھا کر کے اس سے کوئی ریزلٹ پہ آنے کے لیے آپ کو بھی کوئی سسٹم چاہیے انفارمیشن تو ساری آ جائے گی آپ کے پاس مختلف ذرائع سے لیکن اس انفارمیشن کا ہم کیا کریں گے جی ہم رپورٹ جاری کر سکتے ہیں مینجمنٹ انفارمیشن رپورٹ بن سکتی ہے کہ ہم نے اس سال میں پرچیز کیا تھا ہم ہر سال اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ خرچ کرتے ہیں اسپیئر پارٹس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں ہم نے اتنے کی خریدی تھی اس کے رننگ آرز آج تک ٹوٹل کیومولیٹو جو ہیں وہ اتنے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے صاحب یہ ساری انفارمیشن آ گئی میرے ساتھ اب میں کیا کروں اس کے ساتھ جی اب آپ فیصلہ کر لیجئے جو آپ نے کرنا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے بھی مجھے کچھ آگے ٹول چاہیے یہ جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ جی جو نالج سسٹمز یا انٹیلیجنس سسٹمز کی بات ہے کہ یہ تمام انفارمیشن جو میں نے حاصل کر لی یہ کس کے لیے اور کیوں ہے کیوں بنائی گئی کیوں اکٹھی گئی ہے ان سوالوں کا جواب جو ہے یہ ہم کو دینا ہے سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ جی as go back to that example of designing a house یا designing a new model of a mobile یا ریسرچ کسی بھی چیز پہ سائنٹیفک ریسرچ کسی ایک سبجیکٹ پہ ریسرچ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے یہ اپنے ادارے کے لیے کرنا ہے گول ادارے کا یہ ہے کہ ہم نے اس سال ایک نئے گاڑی کا ماڈل دیکھ لیا اس ادارے کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے کسٹمر کو مختلف sets of design keeping their needs requirements and wish list in mind ہم نے ان کو مختلف کانسپٹ دینے سائنٹسٹ نے ریسرچ کرنی ہے کوئی ویکسین ڈھونڈنی ہے کوئی کیمیکل کی تلاش ہے کہ جو ایک پرٹیکولر آبجیکٹو ڈیزیز کے خاتمے کے لیے استعمال کی جا سکے کوئی بہتر دوائی کے طور پہ دی جا سکے اس کی ریسرچ آپ نے کسی ٹاپک کے اوپر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے آپ نے اس کے بارے میں علم حاصل کرنی ہے کیونکہ تمام علم آپ کے پاس شاید موجود نہیں تو وہ تمام لوگ جن کے لیے یہ ساری انفارمیشن یا یہ جو ڈیزائن کر رہے ہیں جو کریٹ کر رہے ہیں سروسز ڈیزائن کر رہے ہیں پروڈکٹس ڈیزائن کر رہے ہیں ان کے لیے اور اپنی آرگنائزیشن کے لیے وہ ایک نالج بیس کریٹ کریں گے اور پھر یہ لوگ جو ہیں آرکیٹیکٹس ہیں انجینئرز ہیں اکاؤنٹنٹس ہیں سائنٹسٹ ہیں جرنلسٹ ہیں ان سب کے لیے اور بہت سارے علم ہیں مینوفیکچرر ٹریڈرز سب کو ڈیٹا بیسز چاہیے کون وہ ساتھ والی دکان کتنا کیا چیز بک رہی ہے وہ میرا کمپٹیٹر جو ہے اس کی سیل کتنی ہو رہی ہے اس کی کون کون سے پروڈکٹس اس کے بک رہے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کرنی ہے ہمارے طرح کا کوئی اور ملک جو ہے بنانے والا جو ہے اس میں کیا چیز ہو رہی ہے اس کی انفارمیشن گیدر کرنی ہے تو یہ ساری نالج کریٹ کرنی اور نالج سسٹمز جو ہیں وہ پھر اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ ہیں تاکہ وہ ان پروفیشنلز کو وہ آرگنائزیشن وہ نالج جو ان کی آرگنائزیشن سے ریلیٹ کرتی ہے اس کو وہ مینج کر سکے اور اس سے پھر استفادہ حاصل کر سکے اور اس پہ سے وہ مختلف سچویشنز سیناریوز پروڈکٹس ڈیولپ کر سکیں علم نالج مختلف قسم کا ہے ایکسپلسٹ نالج ہے کہ جی آپ کے اپنے پروڈکٹ مینولس ہیں ریسرچ رپورٹس ہیں اس قسم کی چیزیں ہیں جس کے بیسس پہ جو کہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے ریڈلی اویلیبل ہونی چاہیے ایکسیسیبل ہونی چاہیے for those people who are to develop اور ڈیزائن نیو پروڈکٹس ایٹسٹرا کہ ایگزٹنگ جو ہے سلسلہ اس کے اندر کیا ہے کیا لے آؤٹ چینج کرنا پڑے گا کیا اس پہ اخراجات کر اگر ہم یہ پروڈکٹ اس طریقے سے بنائیں گے تو اس میں کیا کرنا پڑے گا کیسے کرنا پڑے گا اور جو انٹرنیشنلی اس کے بارے میں ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہونا چاہیے ایکسٹرنل نالج اپنے کمپٹیٹرس کے بارے میں پروڈکٹس کے بارے میں مارکیٹس کے بارے میں مارکیٹ آپ کے پروڈکٹس کے بارے میں کیا کہتی ہے پروڈکٹس آپ ہی جیسے بنا رہے ہیں اسی قسم کے پروڈکٹس کیا بن رہے ہیں جو آپ کے کمپٹیٹرز ہیں وہ کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں ان کے ڈسٹریبیوشن سسٹمز کیا ہیں ان کے بائنگ سسٹمز کیا ہیں ان کے پروڈکشن سسٹمز کیسے ہیں مشینری کون سی ہے اب رینیول اور ریپلیسمنٹ آف مشینری کی پالیسیز کیا ہیں ڈیزائن رنگ کلرز ٹیسٹ واٹ ایور وہ کتنی فریکوینٹلی چینج کرتے ہیں اپنے پروڈکٹ میں کیا وہی ایک پروڈکٹ کو چینج کرتے رہتے ہیں یا مختلف ورژنز لے کے آ جاتے ہیں اسی پروڈکٹ کا یا مختلف قسم کے پروڈکٹس لے کے آتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں جو انفارمیشن اور اس کے بعد پھر وہ نالج جو کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں جو ورکرز ہیں ان کے پاس through experience through the years وہ جو کہ ایکچولی خود کام کر رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی ان کا کیا خیال ہے اس پروسیس کے بارے میں اس پروڈکٹ کے بارے میں اس جو ساری چیز ہو رہی ہے اس کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں ان کے ایکسپیرئنس کی وجہ سے جو ان کے پاس نالج آئی ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں in order to improve the design اور the provision of the services اور the products change change your of change your methods of achieving same results اور یہ ظاہر ہے کہ جو سوچ ہے ان کی یہ آپس میں وہ گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن ڈاکیومینٹڈ کہیں نہیں ہوگا تو وہ انفارمیشن حاصل کرنا اس کو استعمال کرنا یا اس کو ڈاکیومینٹ بھی کر لینا اگر یہ پاسبلٹی ایگزٹ کرتی تو یہ بھی اس کا سلسلہ تو بیسکلی چیز یہ ہے کہ جی یہ مختلف ذرائع سے آپ انفارمیشن نالج اکٹھی کرتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس نالج کو شیئر کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے وہ کام کرنے ہیں اگر آپ امپروومنٹ لاتے ہیں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ طریقہ کار اس طریقے سے چینج کر کے آپ امپروومنٹ لا سکتے ہیں تو پھر وہ نالج آپ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جنہوں نے یہ کام کرنے so intelligent systems knowledge systems کا ہی حصہ ہے وہ آپ کی جو بھی انفارمیشن آپ نے اکٹھی کی جو نالج سسٹم اب اپ اینڈ رننگ ہو گیا وہ اویلیبل ہو گیا تو پھر وہ انفارمیشن ایسے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو شاید اس پرٹیکولر فیلڈ میں ایکسپرٹس نہیں تو ڈسیشنز جو ہے اب وہ ایکسپرٹس کے ہوتے ہوئے لینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کیونکہ وہ نالج جو ہے وہ شیئر ہو گئی وہ اویلیبل ہو گئی اور اب وہ خود بخود ڈسیشنز لیے جا سکتے آٹومیٹکلی لیے جا سکتے ہیں وہ ڈسیشنز تو یہاں پہ جو ہے وہ انٹیلیجنس سسٹمس آپ کہہ لیں کہ جی وہ نالج سسٹمز جو ہے وہ انٹیلیجنٹ سسٹمز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اب ایک رہ گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا چیز کے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے as the ability of a machine to replicate human thought processes the way humans proceed to analyse a problem and find appropriate solutions similarly computers are geared up to follow human logic to solve problems یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ بہت عرصے سے ہے اس پہ کام ہوتا ہے لیکن چیز یہی ہے کہ وہ کام کون کر رہا ہے وہ ہیومنس کر رہے ہیں اگر ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹر خود ہی سوچ کے خود ہی کرنے کے اہلیت رکھ لے تو پھر شاید انسان جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمپیوٹر ہمارے لیے سوچ رہا ہے لیکن کمپیوٹر ہمارے لیے اس لحاظ سے سوچ رہا ہے کہ جو پیرامیٹرز ہم اس کو دے رہے ہیں اس لحاظ سے وہ سوچ کے ہمیں پکچرز یا سیناریوز یا ماڈلز جو ہے وہ ہمارے لیے ڈیزائن کر رہا ہے تو وہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اپنے تہیں استعمال کر رہا ہے اب ایکسپرٹ سسٹمز کی بات کر لیں ایکسپرٹ سسٹم جو ہے وہ computer program that attempts to represent the knowledge of human experts in the form of heuristics اب ہیورسٹکس آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا اب یہ تمام اور اس کی اس کو ڈیفائن کیا تھوڑا سا اس کے ایگزامپلس ہیں میڈیکل ڈائگنوس ہے اکوپمنٹ ریپیئر یا ڈائگنوسس ہے انویسٹمنٹ انالیس ہے financial state and insurance planning ہے ویکل کی روٹنگ ہے کہ کدھر سے کون رستے سے جانا ہے کتنے عرصے میں جائے گا کیسے جائے گا کانٹریکٹ بلڈنگ ہے اسی کے اندر ایک جیوگرافیکل پروزیشننگ سسٹمز آ جاتے ہیں اسی میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ ایکسپرٹ سسٹمز ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں بیسکلی ان لوگوں میں یا ان لوگ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ ایکسپرٹس ہیں اپنی اپنی پرٹیکولر فیلڈ میں اور اس انفارمیشن اور اس سسٹم کو استعمال کر کے وہ مزید کچھ بہتری اپنے ہی پروڈکٹس وغیرہ کے اندر لانا چاہتے ہیں اب اس کے اندر مختلف انٹرفیسز ہیں یہ ڈیٹیلز کی باتیں ہیں لیکن بہرحال کر دیتے کیونکہ آج کل ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جی ایکسپرٹ سسٹم میں یوزر انٹرفیس صحیح ہونا چاہیے نالج بیس ہونا چاہیے انفرنس انجن یعنی جو اس نالج سے انفر کر سکے اور کچھ ریزلٹس نکال سکے اور ڈیولپمنٹ انجن یہ مختلف کمپوننٹس ہیں اس ایکسپرٹ سسٹم کے نیورل نیٹورکس فزی لاجک اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ٹرمز جو ہیں but we not really going into all of those details executive support systems وہ ہیں جو کہ کمپیوٹرائز بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے اندر top level management decision making کے لیے وہی جو ڈی ایس ایس کی ہم نے بات کی اسی کی ریزلٹس ان کے سامنے اور یہ نان روٹین ہے ریکوائر ججمنٹ اور ایویلویشن ہے اس کے اندر سپورٹ کہاں سے ملتی ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے ملتی ہے ڈسیشن سپورٹ سسٹم سے ملتی ہے ایکسٹرنل انفلوئنس یعنی ٹیکس پلاننگ ٹیکس میں اگر لا کے اندر مثال کے طور پہ چینج آ گئی تو اس کا ایفیکٹ ہمارے آئندہ کے ان فیوچر جو ہے ٹیکس پلاننگ کے اندر وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں پروجیکٹ کرنے کے لیے ڈسیزنس کرنے کے لیے کمپٹیٹرز کے حوالے سے اگر ہم کوئی دوسری کمپنی خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی کمپنی کوئی اپنی ایکٹیویٹی بیچنا چاہتے ہیں پارٹ آف آر ایکٹیویٹی تو اس کے حوالے سے ہم ریزلٹس کو جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈسیشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکٹو سپورٹ سسٹمز کے دائرے میں آتی ہیں یوں ہم نے جو ہے وہ اس پورے سی بی آئی ایس کو کمپیوٹرائز بیسڈ انفارمیشن سسٹم کے مختلف جو سپورٹ سسٹمز ہیں یا سب سسٹمز ہیں یا اس سے جو ریلیٹڈ ہیں سلسلے ان کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا اور ٹو سم اپ یہی کہا جا سکتا ہے کہ جی سی بی آئی ایس میں ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم ہے آپ کے پاس سب سے ٹاپ پہ ایم آئی ایس اور ڈسیشن سپورٹ سسٹم ہے نالج سسٹمس اور آفس سسٹمس ہیں اور ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم یہ چار سپورٹ سسٹمس ہیں مختلف لیول آف آرگنائزیشن کے لیے یہ ریلیٹ کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں لیکن بہرحال جو ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم ہے ایگزیکٹو ڈسیزن میکنگ ہے وہ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کا جو یوزر ہے اس کے لیے تو آبیسلی نہیں ہے یہ ایک لاجیکل سی ایک بات ہے ہم نے یہ گفتگو اپنی کمپیوٹرائز بیسڈ انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے یہاں پہ ہم نے کمپلیٹ کر لی اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ